ضلع سے باہر آئے تو بات نہیں کر سکتے تھے اس لیے اشارے سے لوگوں کو سمجھا دیا صبح شام اللہ کی تصویر کرتے رہو یہ بات حضرت ذکری علیہ السلام کی اشارہ کرنا چونکہ علامہ منظور افریقی رحمت اللہ علیہ نے وہی کے ایک من یہ بھی کی اشارے کے ہیں اور وہ اشارے کی دلیل جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے یہ موجود ہے اللہ رب العزت اس اشارے کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرماتا ہے کا اور ہا کا یہ قرآن کریم میں اس آیت میں منہ اور کان کی مدد کے بغیر ایک بات کو سمجھا دینے کو وہی کہا گیا ہے جیسا کہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے جلد پہلی میں یہ بیان فرمایا ہے جو میں نے پورا بیان آپ لوگوں کے سامنے کر دیا ہے یعنی پورا بیان یہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کی جلد پہلی میں یہ بات موجود ہے اور علامہ راز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ الشارت فی خفیت گویا کہ تین چیزیں ہوئی اشارہ اور سورت اور خفا اور یہ بات اس میں یہ بات جو ہے سمجھ لیجئے گا کہ کبھی جو ہے اشارہ جو ہے کبھی زبان سے ہوتا ہے تو ایک دو لفظ کیا دینے سے کبھی ہاتھ سے یا انگلی وغیرہ سے کبھی آنکھ سے یا گردن سے کبھی کسی اور ذریعے سے جیسے آج کل بجلی اور دیگر جب بہت سے آلات نکل آئے ہیں تو ان سے اشارے ہو سکتے ہیں اور شریعہ کے معنی بہت تیز کے ہیں اور فی خفیہ کے معنی اشارے مخصوص اور کشیدہ طور پر ہوتا ہے جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اخبار میں کام کرنے والے لوگ اپنے ہاتھ سے ایسے الفاظ شارٹ الفاظ لکھتے ہیں کہ جن چند لفظوں میں بہت لمبے لمبے خطوط جو ہیں وہ درج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یا جیسے جہاز کے سنگل اور یہ خاص قواعد کے تحت اشارے ہوتے ہیں یا جیسے ٹیلی فون آپریٹر جو ہے اپنے دفتر میں چھوٹی سی جرس سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس اس سے یہ اثر کیا جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ بے نام ہے ایک ایسی تیز رفتار اشارے کا جو اپنے مخصوص اور مخفی قاعدوں کے تحت مفصل باتوں کی پر مفصل باتیں جو ہیں اس پر مشتمل ہوتا ہے اور بئی کے شری معنی بھی ہیں لغوی معنی جو ہے وہ میں نے عرض کر دیے ہیں اور ان شاء اللہ لذیذ ہی تعالیٰ یہ موضوع ختم نہیں ہو گیا بلکہ اس میں چار حدیثیں اور ہیں اور چونکہ میں نے روزانہ ایک گھنٹہ